امام زہری عرو بن زبیر سے بیان کرتے ہیں کہ سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتی ہیں کہ نبوی میں سورج کو گرہن لگ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف نکلے آپ کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دی لوگوں نے آپ کے پیچھے صفیں بنا لی پھر آپ نے اللہ اکبر کہا آپ نے لمبی قدت کی پھر اللہ اکبر کہا اور لمبا رکو کیا پھر سمی اللہ علام حمیدہ کہہ کر کھڑے ہوئے اور پھر قیام شروع کر دیا اور سجدہ نہ کیا پھر آپ نے لمبی قرت کی البتہ وہ پہلی قرت سے کم تھی پھر آپ نے اللہ اکبر کہا اور لمبا رکو کیا جو کہ پہلے رکو سے کم تھا پھر آپ نے سمی اللہ علام الحمدہ رب بنا لقل حمد کہا اور پھر سجدہ کیا دوسری رکت نے بھی اس طرح کیا ان دو رکتوں میں آپ نے چار رکو اور چار سجدے کیے ادھر سلام پھیرنے سے قبل سورج صاف ہو گیا تھا نماز سے فارغ ہو کر آپ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی ان الفاظ کے ساتھ حمد و ثنا بیان کی جن کا وہ اہل ہے اور پھر فرمایا بے شک یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں یہ کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے بے نور نہیں ہوتے بس جب تم ان کو اس طرح دیکھو تو ڈر کر نماز کی طرف پناہ لو حدیث نمبر انتیس سو پانچ مسند احمد